بہرحال جب تک یہ روایت مجمل ہے مجمل روایت مجمل روایت جب تک تفصیل نہ ہوئے اس وقت تک قابل عمل نہیں تسی قابل قابل عمل والی روایت جڑی پیش ہو کرو جس کے اندر تفصیل ہوئے کہ انہیں ایک ہی مجلس کے اندر اطلاق دیتی سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑا مارا سی باقی بات تے تو دیکھو تسلیم کر لے قرآن اور حدیث تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن دا پتہ نہیں سی نعوذ باللہ من ظالب کس قدر بھڑکاؤن والے کلمے نے مولانا یہ یہ اہل علم دے خلاف ہے چیز جی۔ مسائل دے اندر اختلاف کنے مسائل دے اندر صحابہ اکرام دے درمیان اختلاف چلے آ رہا ہے ایک مسئلہ نہیں دو مسئلے نہیں مطلب ہے مطلب کسی نے قرآن سمجھا کسی نہیں نہیں یہ بات نہیں اے اہل علم دی شان تو بعید بات جی تھی کر رہے جی جی نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا پتہ نہیں سی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دا ہزار ہاک مفسرین تو زیادہ پتا سی اس واسطے جڑا کوئی آدمی سی انہوں مارتے سن کٹتے سن کہ تو قرآن کے خلاف کیا آؤ جا جہاں رہو رہوی پیٹھ مار مار کے سزا دیندے سن کہ تو کم غلط کیتا تے اصل طریقہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور ابو بکر شریف کے زمانے کے اندر اور جی تمام صحابہ اجماع سی پہلی تو بات ہے تمام صحابہ اجماع اس تے پیش نہیں کر سکے کہ صحابہ کرام نے زیادہ سکوتی اجماع ہوئے گا سکوتی اجماعت نہیں سکوتی اجماعت جب ایک خطراب ہو جائے ابو دعو شریف کٹو ابو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی سن اجماعت نہ آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نہ نہیں عبداللہ بن سب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تعالی تین ایک ہی سمجھتے سن اگر ماں ابو دعو رحمت اللہ لہنے دو طرح دن کے اخبار لیا

ایک آدمی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اے ابن عمر تیرا باپ جڑا وہ تے جت متو تو منع کرتا سی تے ابن عمر کہن لگے امر ابھی حق و ایت تمام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ دا حکم چلے گا یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چلے گا قرآن نے واضح کرتا کہ دو طلاقاں تو بعد خامد الوجود حق حاصل ہے قرآن نے واضح طور پہ کیا کہ رجود حق ہے فیمساکم بمعروف و تسریم بہسان اگر انہیں اپنے رجود حق استعمال نہیں کیتا فن تلا کہا تو پھر افا ان شرطیاں دے داخل ہویا جڑا تفسیر دے معنی دے اندر آیا تاکیب دا معنی نہیں ایتھے کوئی بھی کہ فوری طور تے تیسری دے دیتی ہے ایک اس لغت دے اعتبار نال فین تلا کہا اگر اس نے اپنا حق استعمال نہیں کیتا پھر تیسری طلاق دیتی ہے تو پھر فرمایا اس نے رجود حق نہیں نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ثابت کر سکے نے نہ وہ حضرت عبداللہ بن مسور رضی اللہ تعالیٰ جڑا مسئلہ زیر باس اس کے تحت ثابت کر سکے ہیں وہ جو انہیں روایتیں پیش کی غیر مدخول بحاد متعلق نے اتباس باس جہی ہے وہ ہے کہ اگر مدخول بہار طلاق دیتی جائے وہ شری حیثیت کی ہے میں ہر ٹرن کے اندر قرآن کریم دیا نے تین آیات تو واضح کر چکے ہیں کہ اللہ کریم نے دو طلاق بعد خامد الرجود حق حاصل دیتا خامد الرجود حق حاصل ہے خامد رجوع رجوع نہیں تو تو تیسری تیسری طلاق طلاق دے دیتا اس کے واسطے بیوی بیوی حرام ہے ہے کیونکہ بعد تے حاصل حاصل کو اے ساری باس دا خلاصہ جو یہ پانچ دلائل پیش کیتے چھ کیتے حالانکہ ایک بھی دلیل ایسی نہیں پیش کر سکے جیڑی قابل وزن کہ جس کے اندر ایسا وزن ہوے کہ تین طلاق ایک مجلس دیا رسول اللہ وسلم کے زمانے کے اندر گئی رسول اللہ وسلم نے تین ہی تسلیم کیا بلکہ جس طرح کے صحیح مسلم دی صحیح حدیث ہے جی چار تورک آئی ہے مسلم احمد کے اندر موجود ہے ابو دعود کے اندر موجود ہے دوسری حدیث دی کتابوں کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جیڑیاں تین طلاق دیتی جانیا سی ایک ہی سمجھی جاندی سی اسی طرح جیڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زمانے کے اندر تین طلاق سن ایک ہی سمجھیا جانیا سن کیوں یہ قرآن دے بالکل موافق ہے قرآن کہہ پیا بھائی مساط ان بے معروف ہیں اور تسری ان بے حساب کہ دو طلاق تو بعد یا دکھاوت اچھے طریقے نہ آباد کر لے کہ اپنا کار برباد نہ کرے جی اگر نہیں انہوں وارے کھانے نہیں رکھنا چاہتا تو پھر اس کو اچھے طریقے چھڑ دے یہ قرآن دا فیصلہ اور دوسری آیت دے اندر بھی یہ کوئی بات کہی کہ فبل اگنا آجا لا ہونا کہ جدو اپنی عدت نو پہنچ جائے رجوع دا حق حاصل کیتا ہے تیسری آیت دے اندر یہ واضح کیتا ہے کہ اگر عدت گزر بھی گئی ہے تے پھر موقع نہیں بنیا تے عدت گزر تو بعد موقع بنیا تیسری طلاق دین تو پہلے پہلے فرمایا فلا تا ضرور نہ ان کے نہ زواج ہونا پھر بھی منع نہ کرو ایک صحابی رسول دے ہاں ایسا واقعہ پیش ہویا کہ اس کی ہمشیرہ طلاق ہو گئی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہاں، دوبارہ ادھر گزر گئی انہوں نے دوبارہ پروگرام بن گیا رجوع دا تے کہن لگا کہ میں ہون رجوع نہیں گا اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں فلا تازلو ظلم ین یا یعنی کہنا زواج جا ہنہ انہوں نے منع نہ کرو کہ اپنے خاندان دوبارہ نکاح کرنے کدو اے دوسری طلاق دی ادھر گزر چکی سی تیسری حالہ نہیں سی دیتی گئی تیسری طلاق تو پہلے پہلے اگر ادھر گزر بھی گئی ہے تو نکاح جدید نہ رجوع ہوئے گا تو تیسری طلاق اگر تیسری طلاق ہو گئی ہے تو پھر وہ نواں نکاح نہیں کر سکتا حتیٰ تن کیا زوجن غیر یہاں تک کہ وہ ہور خامدہ نکاح نہ کرے اے قرآن کریم دیا تین آیات اپنے ایک ربط اور طریقے نہ دسیاں پہ ہاں جی ہاں جی آ ویکو نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما شاء اللہ آپ نے اس پوری باری کے اندر دیکھا پہلے بھی اور اب بھی کہ اب مولانا صاحب کے لیے پانچ گھنٹے پورا کرنا تو ہے مشکل دلائل تو ہیں کوئی نہیں میں جو کہتا ہوں صرف ایک واقعہ پیش کرو صرف ایک جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقوں کو ایک مجلس کے اندر ایک قرار دیا ہو صرف ایک واقعہ با سند صحیح زیادہ لمبا کچھ کرنے کی ضرورت ہی کو نہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہے ادھر خود پیش نہیں کر سکتے اور میں جو روایات بخاری سے مسلم سے باقی حادیث سے پیش کر رہا ہوں اب یہاں پہلے انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا تھا کہ یہاں جی مجلس واحد کا لفظ میں یہ ان حدیثوں سے جان چھڑانے کا ایک آسان طریقہ ڈھونڈا اب دوسرا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا جی کہ ان یہ فلاں فلاں حدیثیں جو تم نے پیش کی ان کے اندر لفظ ہے غیر مدخول بہا کا غیر مدخول بہا کا لفظ ہے حالانکہ بات تو یہ مدخول بہا ہو یا ہو غیر مدخول بہا ایک مجلس ہو ہو یا الگ الگ ہمارے نزدیک تو ہر طرح بھی جہاں بھی تین اکٹھی دے گا تین تین ہی ہوں گی اور یہی میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق کوئی نہیں کیا تو آپ بھی فرق نہ کریں میں جو پیش کر رہا تھا مجمع الزوائد سے اور وہ بات کسی صحابی کی بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صاف میں نے کر کے پیش کیا کہ المط کا تو سلاسن الاول ہاں۔ اور یہاں نبی پاک وہ تو نہیں کہتے جی فی مجلس غیر واحد فی مجالس یا متفرقت یوں تو نبی پاک تو کوئی نہیں کہتے آپ اپنی طرف سے کیوں بناتے ہیں المطلقت و سلاسن یا مدخول بہا غیر مدخول بہا کا کوئی فرق نہیں یہاں ایک مجلس یا غیر مجلس کا کوئی فرق نہیں عام حکم ہے نبی پاک کا تین طلاقیں ہو گئیں تو اب پہلے خون کے لیے حلال سیدھی بات یہاں پر موجود ہے حضرت عبید اللہ اور حضرت فضل ابن عباس ان صحابہ کی طرف سے وہ کہتے ہیں یہ مجمع الزوائد ہے اور چوتھی جلد ہے صفحہ اس کا تین سو تینتالیس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس میں بھی آ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحل له کا اسے لتہا پہلے خاون کے لیے وہ حلال کوئی نہیں ہو سکتی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن رجلن نبی پاک کی بات ہے صحابہ کی بات نہیں مولوی صاحب نے بار بار درمیان میں ایک بات یہ بھی چھڑ دی کہ صحابہ کا اختلاف ہو فلاں ہو مولوی صاحب یہاں تو صحابہ کا اختلاف بھی کوئی نہیں کوئی ایک صحابی نہیں ہے جس کا مذہب ہو جو آپ کا مذہب ہے کوئی ایک صحابی ایسا نہیں کسی ایک صحابی سے باسند صحیح باسند صحیح کسی ایک صحابی سے یہ بات ثابت نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں یہاں تو تمام صحابہ کا اجماع ہے پھر خود سمجھتے تھے اجماع تو ہوگا پھر کہنے لگا اجماع ہوا بھی تو اجماع سکوتی ہوگا جو کمزور قسم کا ہوتا ہے اجماع تو ہے چلو اور پھر آگے کہتے ہیں وہ جو حدیث تو نے پیش کی الفن ہزار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو آیا اس نے ہزار طلاقیں دی تھی اب اس نے کس طرح دی تھی واضح بات ہے جب کوئی آدمی کہتا ہے اپنی بیوی بی کو تجھے ہزار طلاق ہے تو وکری وکری محفل ویسی ایک تو اس نے گنا دوسرا توہر گنا تیسرا توہر گنا وہ ہزار توہر میں جا کے ہزار دیے ہزار مجلسوں میں واضح بات ایک مجلس میں اس نے کہا تجھے ہزار طلاق حضرت عمر نے فرمایا ہزار تو نے دیے تین تجھے کافی ہیں اور چونکہ تو نے مزاق کیا ہے شریعت کے ساتھ اس نے خود کہا میں مزاق کر رہا تھا تو آپ نے اس کو درے مارے اس کو کوڑے مارے آپ نے تو اب ایک مجلس کی اس سے بڑھ کر کوئی اور سراہد ہو سکتی ہے میں نے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی وہاں پر صاف لفظ تھا کہ مبہمتن سلاسن مبہمتن او سلاسن اندل اکرا الگ الگ طور میں یا اکٹھی تینوں ہوں تو اکٹھی تینوں کے متعلق بھی نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ تین تین ہیں اب نبی پاک تو کہتے ہیں تین تین ہیں مولی صاحب کہتا ہے تین ایک ہے مولی صاحب کی بات مانے یا نبی پاک کی بات مانے حضرت انس فرماتے ہیں مجموع الزوائد صفحہ 343 ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن رجل كانت تحته امراه اس کے ایک بیوی بی تھی فطلقها ثلاثه اپنی بیوی بی کو تین طلاقیں دے دی کوئی نہیں فطلقها ثلاثه تین طلاقیں فتزوجها بعده فتزوجها بعده رجل پہلے خاون سے چلی گئی دوسرے خاون کے ساتھ جا کے نکاح کر لیا اس دوسرے خاوند تین طلاق دے دی یہاں پر قبل ان اس دوسرے دوسرے خاوند نے نے ابھی تک دخول نہیں کیا لیکن نکاح کے ساتھ ہو چکا ہے اور پہلے تین طلاقیں دی ہوئی ہیں نبی پاک سے پوچھا جاتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اب پوچھا آتا حل اول کیا وہ پہلے زوج کے لیے حلال ہے کیا وہ تین ایک ہو جائیں گی پہلے کے لیے حلال ہو جائے گی نبی پاک فرماتے ہیں پہلے کے لیے حلال نہیں ما جو پہلے نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا جب تک وہ دوسرا قائم نہیں کر لیتا اس وقت تک پہلے کے لیے حلال نہیں نبی پاک تو گویا کہ یہاں تک فرماتے ہیں تین ہوتی بھی تین ہے ایک بار تین کے بعد پہلے کے لیے حلال نہیں دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا ضروری ہے اور پھر صرف دوسرے کے ساتھ نکاح کرنا کافی نہیں بلکہ دوسرا خاون اس دماجی تعلق قائم کرے گا تو تب وہ پہلے کے لیے حلال ہوگی ورنہ نہیں اگر تین طلاقیں ایک ہی ہوتی تو نبی پاک فرماتے تجھے کس نے کہا کہ تو دوسرے کے ساتھ جا کے تو نے نکاح کیا دوسرے کے ساتھ تو تیرا نکاح ہوا ہی کوئی نہیں وہ تین طلاقیں ایک طلاق تھی تو پہلے کے لیے حلال تھی تو کیوں گئی ہے یہاں سے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کوئی نہیں میں یہ اچھا جی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں نے پیش کی تھی اس کے ساتھ یہ دوسری حدیث سنیں یہاں پر محمد ابن ایاس ابن بکیر رابی ہے سفا تین سو پینتی ہے بہکی کا جلد سات جلد سات بہکی وہ فرماتے ہیں طلق رجل امراته سلاسن ایک آدمی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی قبل ان يدخل بها ثم ب... جی میں تمہیں دس پیا ویکھ لو میں سند پڑھ لیا وہ ذرا ڈھونڈ لیں چلو ٹھیک ہے ڈھونڈ لو میں تانوں وقت دیندا اچھا جی اخبرنا ابو الحسین ابن الفضل القطان بغداد قال اخبرنا عبد الله بن جعفر ابن يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن قانب

مدخول غیر مدخول بہا کو پھر فجا یس آ کے وہ فتوا پوچھنے لگا فتوا پوچھنے لگا محمد ابن ایاس ابن بکیر اس سے اس سے جو فتوا پوچھنے لگا وہ کہتے ہیں فضحب تو ماؤ محمد ابن ایاس کہتا ہے میں اس کے ساتھ مل کے چلا گیا حضرت ابو حیرا حضرت عبداللہ ابن باس ان دو کے پاس اب دو صحابہ کی بات آ رہی ہے حضرت ابو حیرا ایک اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن باس ان دو کے پاس ہم چلے گئے ان سے جا کے مسئلہ پوچھا فکالا ان دونوں نے کہا حضرت ابو نے بھی اور حضرت عبداللہ عباس نے بھی لا نرا ان تن تن کے کے کا وہ دونوں کہنے لگے وہ تیرے لیے حلال کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور خاون کے ساتھ نکاح کر لے آگے فرماتے ہیں کالا انما کانا طلاقی واحدہ تن وہ کہنے لگی کہ وہ کہنے لگا کہ میری طلاق تو جی ایک تھی یہ تین ہیں گویا کہ ایک محفل میں دی گئی ہیں فقال ابن عباس من من ما فضل تو تین ہیں جب تین دے دی تیرے پاس جو اختیار تھا اب وہ اختیار گیا اب تیرے پاس کوئی اختیار رہا نہیں گل سنو جی گلو شرعی لحاظ تین تلاک اگے بھی تین تلاک ہوجے نکاح ہو شرعی لحاظ نال تین طلاقاں ہو گئی ہیں جڑا پاکستان دا قانون ہے ایک جمہوریت بنی بی ڈی دے دے یونین کونسلاں دا دا جڑا ساڈا قانون ہے ہے او او لحاظ لحاظ وچ کترو ہو اپے اپے جو جو مرضی مرضی اسی اسی ہوئی دی کراں لیکن شرع خلاف نہیں جاندے شرعی نال تین طلاقاں جائز گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھوڑا نا کی میرا نام شاہ بہادر ایک ایک لہٰذا فکت نے اور غلط نے کہہ دیا پاک نے دسیا ہے ترے ترے ہوں والی صاحب دو گھنٹے چ ایک حدیث نہیں تسا پیش کیتی کہ نبی علیہ السلام دے سامنے ترے طلاق دتیاں گئیاں ہون تے اپ نے ایک فرمائی ہوے کسے ایک صحابی کو ایک کرنا ایک منٹ پیش کر ایک منٹ کو ایک منٹ کرو جا مولوی جی تو کرو جا جی گل تو پیشیاں مولوی جی حدیث پیش نہیں ہو سکی تے تینا باقی دی حدیث پیش ہو جائے گی ہو جائے گی خبردار بھائی مولوی جی گل سن لو میری میں گل میں کوئی گل دیکھو تسی گل نو چھڈو جی چھڈ گل نہیں پڑھ اوپر گئے چھڈو جو ہو گیا صحیح ہو گیا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جی۔

چڑ گئے ایک آدیش پیش کر

اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی ہے فیصلہ نہ کرو ہاں، ایک دوسرا میں ایک چھوٹی جی گزارش کرتا ہوں سارے دوستوں حالے موافق دی نہیں گل ایک خدا واسطے میرا سوال ہے انہوں ذرا غور نال سن لو جی <clears throat> نبی علیہ السلام اسلام نے ایک دور دے شہد نو آرام کیتا سی بالکل اللہ نے اتنا حکم نازل کیتا لما تحرم ما احل اللہ لک کیا حرام کیتا اس چیز میں حلال کیتا ہے نبی علیہ السلام دے زمانے میں تین طلاقاں کوئی کٹھیاں دے دے تے بیوی واپس آنی حلال سی حضرت ابو بکر صدیق زمانے سے سی تیسرے سال حضرت عمر نے اعلان کرتا ہوں جڑا تین طلاقاں دے گا بیوی اوتے حرام ہو چکی ہے رجوع نہیں کر سکتا یہ جس نو حلال نے حرام کرن دی اجازت پیغمبر نو نہیں حضرت عمر نے کیوں انی جرت کی تھی جی، خدا دی حلال کی تھی جو حرام کس طرح حرام جی ہوئی رسول تو خلاف ہوئی نہیں سکتا صحابی بے شک وہ صحابی نہیں جڑا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حلال سی نا حلال سی نا حضرت عمر فرماندے ہن تے تے نہیں ہے میں کہتا کہ جڑی بات جان دو غور فرما حضرت عمر دا کلمہ پڑھ دے نبی پاک دا پڑھ دے غور تے فرما نبی عمر دا کلمہ پڑھے کہ نبی پاک دا کلمہ پڑھے اللہ ہی اللہ ہی فرماندے وہ مائیں شاہ اللہ کلمہ پڑھے نبی پاک دا پیش کوئی نہیں تے کنا کہہ

میںا سامان سارا خراب ہوا پہ آپ لوٹ جانا سامان لے کے سارے